سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے حلال نہیں کہ بغیر اجازت کے کسی قوم کی امامت کرائے اور نہ اہل جماعت کو چھوڑ کر خاص اپنے ہی لئے دعا کرے اگر ایسا کرے تو ان سے خیانت کی امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سنت اہل شام کی آسانید میں سے ہے اس میں ان کا کوئی شریک نہیں سوائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے داود حدیث نمبر اکانوے